حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 661